The کوٹا جاتا ہے جس طریقے سے کٹایا جاتا ہے جس طریقے سے یہ بات گھر تعمیر کر وہاں عمارتیں بکنے لگے زمین فروخت ہونے لگے الحمدللہ اللہ کے قرآن میں سرور قطع تھا ہمارے جوان جناب محمد رسول اللہ کا سرکت کی سیرت سید ہے اس کا بھی نمونہ ملے گا اس جان میں آپ کو نماز کس طرح پڑھ کر کے پڑھنی ہے دکھائی نہیں دیتی اب نماز کے جو احتمات ہیں سورج سے متعلق ہیں صلاح صلاح کا کا کی اہم اب مل رہی اب آپ سورج نکلتا ہی نہیں تاریخی ہی تاریخی اور جب نکلتا ہے تو ڈوبنے کا نام نہیں شریعت سے میں اس کے احکامات ہیں حدیث پاک سے استقرار کافر سکھاتا ہے یا ٹرین میں سفر کرنا چاہ رہا تھا اچانک سب نکل پڑی اور ٹرین پلیٹ فارم پہ چھوٹنے لگی اس کی دو تھیلیاں پلیٹ فارم پر گر گئی ایک تھیلی کے اندر لاکھوں اجرتیاں تھیں اور دوسری جو تھیلی تھی پرانے کپڑوں کی تھیلی تھی جس میں چٹی بنیاد میلے کچیلے کپڑے پسینے کے کپڑے تھے اب اس کو یقین ہے کہ میں اچک سکوں گا ان دو تھیلیوں میں سے تو ایک تھیلی تو پاؤں گا دوسری تھیلی کے لیے مجھے وقت نہیں ہوگا یا تو میری جان جائے گی یا گاڑی نکل پڑے گی مجھے اللہ کے لیے بتائیں اللہ کے لیے وصول کر کے آئے ہو اللہ کے گھر میں آئے ہو یہاں اللہ کو حاضر و ناظر نہیں جانو گے تو گنیش کے بت کے سامنے خدا کو مانو گے تو چرچ میں گرودواروں میں اللہ کو یہاں اللہ کا گھر جمعہ کا وقت اللہ کے لیے بتائیں آپ ان دو تھیلیوں میں سے ایک تھیلی کو اٹھانا ہے اور شک ہے کہ بھی سکتی ہے چھوٹ بھی سکتی ہے آدمی کوئی اس بات کی کرے گا پہلے پیسے کپڑوں کی تھیلی اٹھائے گا یا وہ رکھا ہوا ہے روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے جھپٹ سے کوشش کرے گا روپیوں پیسوں کی طرف ایمان کا تقاضا سچی بات ہے کافر بھی اس بات کو مانے گا عقل مند مانے گا چھوٹا بڑا ہر کوئی مانے گا دنیا کی حیثیت دکان کی حیثیت کارخانے کی حیثیت اور یہ دنیا کے خبروں کی حیثیت آپ کے پاس ہے کیا پہلے کریں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سمجھتے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندا ہوا ہے پیر بندا ہوا ہے اللہ نہیں دینے والا ہمارا کارخانہ دے گا ہمارا دکان یہ کیوں لے پا رہے ہیں یہ جمعہ میں آنے والے تھے کیوں آ رہے ہیں وہ مہینے پچیلے کپڑے کی پوٹی کو کیوں اٹھا رہے ہیں جمعہ کو نامہ کرنے والا پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں تشریف لاتے حضرت کام رہ گیا مجھے بتائیے کہ ہیرے جماہرات کی دہی کے ساتھ ہے قیمتی موتیوں کی سہیلی کہتا ہے مہیلے کپڑوں کی کیا حیثیت میں کہتا ہوں کہ مہیلے کپڑے دھو کر پہننے کے لائق ہیں میرے حبیب پاک کا ملر فرماتے ہیں پوری دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے وہ اللہ کے گھر کو کیا ہو پہلے طے کرو تم آگے بڑے قربانیاں دینے نماز پڑھنے بھجے بھائی تل پہلے طے کرو کہ اس دنیا کا مقام کیا ہے اللہ نے کیا عزت دی ہے نبی نے اسے کیا سمجھا ہے دکان کی کیا حیثیت ہے مہنگائی ہو گئی میرا جینا دوبر ہو گیا میں کہتا ہوں کہ وہ اپیڈیوٹ بنائے بلکہ اس مسلمان کو مادر سا مسلمان کو نالائق کو اپیڈیوٹ کی طرف آئے کلمہ پڑے اپنے ایمان کی تصدیق کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کہتا ہے ان اللہ رضا اللہ ہی روزی دینے والا ہے نہ رشتہ روزی ہم دیتے ہیں بابلہ کا دلہ بھی وقت بھی آ رہی ہے کے ہر مذہب کی پوجا کے لیے پرتاد کرانا پڑتا ہے نارش کرانا پڑتا ہے اور پنڈت کو دان دینا پڑتا ہے پیسہ دینا پڑتا ہے لا لوگ پوری زمین مفت کی ہے جہاں چاہے تم سجا کرو بھائی نوا ماں نا ہوں جہاں تم جاؤ گے مجھے پاؤ گے اب ایسی شکل کے اندر کیا مانا ہے کیوں ہے اس میں اس دنیا سے کیا رشتہ ہے نے اس دنیا کو کس حیثیت سے پہلے یہ تنظیم کریں آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبان زندگی کے ہر شعبے میں ہیں یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز میں کتنی سنتیں وضو کتنا خون نکلنے سے ٹوٹتا ہے ری خارج ہونے سے پیشاب کے خطرے نکلنے سے جیسے نماز کے احکامات ہیں زندگی کے ہر شعبے کے احکامات ہیں ناخن کاٹنے کا طریقہ آپ نے بتایا ہے بال کاٹنے کا طریقہ آپ نے بتایا ہے تیل لگانے کا طریقہ آپ نے بتایا ہے سرما لگانے کا طریقہ آپ نے میرا پھاڑ کر میرے دل کی حالت آپ دیکھ نہیں سکتے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا جو الزام لگا ہے وہ الزام بڑھ چکا ہے اب آنے مسلمانوں کی طرف چلا گیا پرکیہ سنگھ کی طرف چلا گیا اور نیوی کے اندر فوج کے اندر جو سالار تھا اس کی نہیں لکھ کر رکھو لکھ کر رکھو سیتا کی جیسی پوجا ہو رہی ہے اس ہندوستان کی دھرتی پر اس ہندوستان کی سرزمین میں ساد پر پوجا نہ ہو تو جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کرنا کیا سمجھتے ہیں آپ صفائی نہیں پیش کی جا رہی ہے یہ تمام سیوک ہے قوم و ملت کے لیے اس نے کام کیا ہے اور مسلمان دہشت گردی کے الزام میں پکڑا جائے بنارس کے حضرت مولانا ولی اللہ آدمی امام تھے مسجد کے اور ان کا ایک خط کسی ایک آدمی کے گولے کے اندر ملا تھا اور وہ آر ڈی ایف کے ساتھ پکڑا گیا تھا آر ڈی ایف کے دینے میں آر ڈی ایف کے دینے میں اور ہم بارود کے بنانے میں کوئی ان کا سروکار نہیں تھا ایک ملا تھا ایک امام تھا مسجد کا مولانا ولی اللہ بنارس کے رہنے والے جب عدالت کے اندر پیشی ہوئی کوئی ان کی ضمانت کے لیے کاغذات دینا اور کوئی وکیل وکالت کرنا تاریخ شاہد ہے کچھ سال پہلے اب تو سپریم کورٹ نے مولانا سے ٹاڑا اور پھر یہ جو آر ڈی ایس وغیرہ کے سنگین الزامات ہیں اس سے ان کو سپریم کورٹ نے خود بری کر دیا کہ کسی کے یہاں خط ملنے پر ٹیلی فون نمبر سے ملنے پر کوئی گرد ثابت نہیں ہو جاتا لیکن جو سلوک کیا گیا کہ عدالت کے کٹہرے کے اندر جج کے سامنے اور گنیش کی طرح اس کی پوجا نہیں کی جائے گی اور اسے مہا اونچا نہیں کیا جائے گا اور اسے ہیروئن نہیں بنایا جائے گا تو پھر لکھ کر رکھ لینا یہ نہ جو مسلمانوں کے دہشت گردی صرف اس کا تاج مسلمانوں کو پہنایا جاتا جو ہے پابندی لگ گئی لگام لگ گیا کیا ہو گئی آج مسلمانوں کی ہندوستان کی ایک عورت جو ہندو کل تک مسلمانوں کے نام سے چمکتا تھا مسلمانوں کے گھروں کے سامنے چپل کار کر چلتا تھا مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ سر جھکا کر چلتا تھا آج ہندوستان کی ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میری قوم کے مفاد کے لیے اس کو ہیروئن بنا کر اور اس کو دیوی بنا کر پوجا کی جائے گی اور وہ پوجا کرنا مسلمانوں کے لیے شرط سے ڈوب کرنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے مسلمانوں کو شریف کرنے کے لیے وہ مسلمان قوم جس کا مال اور موقع بچہ وقت کے اڈوانی اور ٹھاکروں کی حلا اور جمع کیا وہ جہل اپنے وقت کا اڈوانی نہیں تھا کیا وہ جہل وقت کا جو ہے ٹھاکرے نہیں تھا کیا وہ جہل وقت کا اور ٹونی بھی کیا انہوں نے خاتمہ نہیں کیا جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو کہ جس قوم کے بچے ایڑیوں کے بدل جا کر وقت کے کچھ کا کی پولیس کو کلین سیٹ نہیں دی مسلمانوں کو مورد کے الزام نہیں ٹہرایا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تم لاکھ تحقیقات کر لو اور تم لاپ جو ہے ویڈیو دکھا لو اخبارات کے اندر دیکھ لو کہ انہوں نے معاملہ عورت کے پیٹ کو چار کیا انہوں نے آسام کے اندر ایک عورت کو اپنے بچے کو آپ کے اندر جلا کر اسے ڈھونڈ کر کھانے پر مجبور کیا غیروں کے پیشاب پینے پر مجبور کیا کشمیر کی بیٹیاں فوجیوں کی جو ہے خاتون کو حلال کرتی ہے ان کے بستروں کو نرم نازم کرتی ہے ان کے شباب اور ایس کا ساتھ تم لاٹ کہہ جو یہی ہوگا وہی ہوگا جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں پاس نہ مسلمان کے پاس کی ملکیت ہے نہ ہندو کے پاس کی ملکیت ہے اگر مسلمان ڈرائیور ہوتا ہے تو کعبہ اور اجمیر کی تصویر لگانے کی اجازت کیوں نہیں اور ہندو اگر ڈرائیور ہوتا ہے تو آخر کیوں اس کی جو ہے پوجا کی جاتی ہے اسے جو ہے موت کی پتیاں لگائی جاتی ہیں اسے بٹ لگایا جاتا ہے راما آرام اور سیتا کی مورتی گنیش کی مورتی کیوں رکھی جاتی ہے اگر صرف پوشن تھا تو ہندو جو ہے جیسے ڈرائیور ہونے کے ناطے کعبے اور روزہ کی تصویر یا کم سے کم اجمیر شریف کی یا نظام الدین اولیا کے مزار شریف کی جو بھی ہو ایک نشانی کے طور پر لگا تھا بسار یہ کتنے جو ہے بسوں کے اندر یہ تصویریں موجود ہیں ایک رخ پر ایک دھارا پر وہ لے کر گئے رامائن سیریل کے بعد اور آپ دیکھیے ہائی ویز کے اندر اسٹیٹ ویز کے اندر اور محلے کا جو بابو داخلہ ہوتا ہے داخلہ میں اور گیٹ کے کے اندر اندر آپ نے نے کی تصویر دیکھی پہلے ہم دیکھا بچپنے کہ جو جو نیک لوگ ہوتے تھے کام کرنے والے ہوتے تھے کولر کا زمانہ اور پانی کا زمانہ میری کا کولا یہ سب جو ہے انگریزوں کا راج نہیں چل رہا تھا لوگ پانی پیتے تھے اور لوگ یمین یعنی پیا کر مٹکا مسلمان کے نشانی کا گا وہ جو ہے ہندوستان کو ایک دیوی کی شکل میں دیکھے گا اس کے ذہن کے اندر اس کے دل کے کے اندر اس دماغ کے اندر وہ تصویر دیوی کی نظر آئے گی جو صرف شور لے کر دیا لے کر اس ہندوستان کے بیک کے اندر پس منظر کے اندر وہ دیوی کھڑی ہوئی ہے کہاں مان کر چلتے ہیں یاد جو بنائے گئے ہیں ان کے اندر دیوی دیواؤں کی فوٹو اور ان کی تصویریں آپ اگر نیچے سے جائیں تو رات کے ٹانگوں کے نیچے سے گزرنا پڑے look گئے اور مسلمان ہے کہ اسے نماز کی فکر نہیں ہے مسلمان ہے آقا کے سنتوں کی فکر نہیں ہے مسلمان ہے اپنی زندگی کو آقا کے طریقے پر جو بگ باس آدمی ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اخباروں میں اپیل آئی عزت دار کرانے کے فلموں میں کام کرنے والے ناٹکوں میں کام کرنے والے بند کمروں سینٹر رنڈیوں کے ساتھ ستر اسی دن ان کے ساتھ زندگی یہ کون سی زبان ہے کون سی زبان ہے اور کوئی احتجاج کیوں نہیں اس پر کوئی کلام کیوں نہیں کرتا عزت نماز پڑھنے میں ہے عزت داڑھی رکھنے میں عزت اللہ کے راستے میں جانے میں ہے عزت قرآن پڑھنے میں ہے عزت دین کی سر بلندی میں ہے عزت دین کے لیے مرنے مٹنے میں ہے عزت قرآن کے لیے جینے مرنے میں ہے عزت آفا کی سنتوں پر مر مٹنے میں ہے عزت ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے لیے اللہ کے نبی کے لیے ماننے میں ہے عزت امریکہ کو ٹھکرا کر پیر کے نوکوں پر رکھ کر اور برطانیہ کو پیشاب کے قطروں میں رکھ کر مقصد المکرمہ کیا کریں گے آپ کو ووٹ کیوں دینا ہے ماشاء اللہ کتنا اونچا کا خدمت حل کا اب حج کے دن ہے اب چارہ حج کے دنوں کا کہنے لگے انہیں دولت کی کوئی کمی نہیں مسلمانوں کا نام وہ اونچا کریں گے یہ پیسے سے غیر مستحق لوگوں کو غیر مستقی لوگوں کو جو حج بیت اللہ نہیں کر سکتے ان حرام کے سور کے پیسوں سے وہ حج بیت اللہ کو بھیجیں گے تاکہ وہ لبئی لبئی اللہ کہیں ان کی نحوست سے پڑوس والے کا حج بھی خراب ہو جائے وہ حرم میں نماز پڑھے ادھر ادھر آگے پیچھے چالیس اسی لوگوں کی نمازوں کے اندر فرق آ جائے فرق آ جائے آج کا بات آ میں دکھاتا ہوں زلفی صاحب کو عزت دار کرانا پیسوں کی کمی نہیں پیسہ قوم و ملت کے لیے خرچ کرنے کی بات انہوں نے کہی ہے کیا کریں گے غریبوں کو فقیروں کو ان کے پاس نے فرض کیا تھا شریعت نے کہا ولی اللہ منی منی سلیلا تیرے پاس رو کیا نہیں میرے بندے تجھے گھر بیٹھے میں شکش عید اللہ کا جواب دوں گا اڑیسہ کے سفر سے صبح میں آ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا اڑیسا کے سرزمین کو تھامنے والی جو دو قطب شخصیتیں تھیں ایک مولانا اسماعیل کٹی صاحب کا مطلب جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین سے قادیانیت کو فٹ بال کی طرح مار کر اڑایا اللہ نے بہت خدمات لی اللہ نے آپ سے بہت ان کی خدمات لی ایک مرتبہ آپ نظرے میں تشریف کے گئے قادیانوں نے ایک کتاب طلب کی حضرت نے حوالہ کی دیا کہ تم کافر ہو اگر ہی کافر ہو جہاز نہیں سنتے ہو یہ سبھی کی روح ہے تھی لیکن بر وقت حضرت کے پاس موجود نہیں تھی حضرت نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کل اس کا حوالہ دے دوں گا آپ نے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے گھرانے کے مالک کے گھرانے کے جو ذمہ دار آدمی ہیں ان کے خاص میں آئے فرمایا کہ تیرے گھر میں میرا ایک آشف آنے والا ہے میرا ایک محبوب آنے والا کتاب کی تلاش میں خوب اس کی خاطر توازو کرنا تو چلاتے مولانا اسماعیل صاحب کٹکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی مجھے فلاں محتمینوں میں میں نے ایسا محتمین نہیں دیکھا ساری زندگی حج بیت اللہ نہیں کیا لوگ پیش کرتے ہم جیسے کٹ ملاؤں کو فقیروں کو گنہ گاروں کو کہتے ہیں کیا آپ حج اللہ حج بدل میں جائیں تو حضرت کو نہیں کہیں گے ہر سال جا سکتے ہیں ہر رمضان ان جا سکتے ہیں لیکن حضرت مولانا سید سراج اللہ صاحب بنگلور کے تشریف لائے مرتبہ چھوٹے میدان کے پروگرام میں حضرت نے فرمایا لوگوں کے مشتبہ اور ڈوٹ فل پیسہ لے کر میں احرام کا کپڑا پہن کر خدا کے دربار میں جا سکتا مجھے یقین نہیں ہے تم ہو گے اللہ کے بلی تمہارا پیسہ دھلا ہوا ہوگا لیکن میں اللہ کے دربار میں مجبور ڈوٹ فل پیسہ لگا کر ایک دن ہم یہ سینا لگا کر اللہ کے حد نہیں جاؤں گا یہ حضرت کا سوچنا میرا پیسہ جب جمع ہوگا میں حج بیت اللہ ہو جاؤں گا زندگی میں اتنا پیسہ جمع ہوا ہی نہیں کہ آپ کا اللہ فرض ہوتا اور آپ یوں ہی بغیر کیے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے انتقال کے بعد شاگردوں نے خاص دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں پوچھا کہ سراج سراجستانی آپ تو زندگی میں کبھی حج نہیں کیے فرمایا اللہ کو یہ ادا میری اتنی پسند آ گئی کہ حرام کا پیسہ حج کے سفر میں نہ لگے اللہ نے کہا کہ اے سراج بھی میرے پریشے کو کر سیدھے سیکھنا چاہتے ہیں اور حیدرآباد کے خاتون نے آپ کی بیگم کو ایک انگوٹھی دی ہم نے بھی دیکھا بڑے خوش دل ملنسار عموماً مختلف جو ہوتا ہے اخباروں میں ہر سال بیت اللہ کہاں سے جاتے ہیں جب سات ہزار دس ہزار تنخواہ ہوتی ہے تو دو لاکھ روپے آتے کہاں سے ہیں کام دیتا ہے حدیث میں جو انہیں کہا گیا کہ علماء حج کریں گے ریا کاری چور کس سے حج ہوئے میرے الحمد للہ یہ حج کس کے بار میں کہا کس نے کہا حج کرنے کے لیے میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بنایا بتایا نہیں تھا اصول کو توڑ کر ضابطے کو توڑ کر حج کرنا بھی اللہ کے یہاں منظور نہیں ہے یہ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے حیدرآباد کے خاتون میں آپ کی صاحبہ کو ایک کوٹی دی اور حضرت کے کہ بھی صاحبہ کو دے دیجیے آپ کی بیگم صاحبہ کو دے دیجیے ایک دن دو دن تین دن مہینہ ہاں، دو مہینے چھ مہینے انگوٹھی دینے کا نام نہیں تو اس کے بعد بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ جی، جو حیدرآباد کی نواب عورت نے انگوٹھی دی تھی اس کا کیا ہوا تو حضرت نے فرمایا بی بی جان انشاءاللہ یہ تو آپ مدرسے کا مین گیٹ نہیں تھا میں نے اس کو بنوا دیا بڑے مخلص سے اپنا ذاتی پیسہ مدرسے میں لگانے والے محتمیوں کی زندگی میں میں نے بڑا عجیب و غریب یہ محتمی میں نے دیکھا ساری زندگی حج بیت اللہ اتنا پیسہ ہی جمع نہیں ہوا کہ حج بیت اللہ جو ہے وہ ادا کر سکے اور آپ زلفی کے پیسوں سے اب گزشتہ سال بنگلور کے ایک وہ جو ہے اپنے پیسوں سے حج بیت اللہ کو بھیج رہے تھے بیس آدمیوں کو تیس آدمیوں کو چالیس آدمیوں کو اب سی بات ہے انہوں نے ایک آدمی کو ذمہ داری دی کہ تم سلیکٹ کرو اماموں کو کچھ امام کچھ معذرین کچھ محلے کے ایسے غریب جن کو لے جانے سے محلے کے اندر نام ہو تو ہم نے دیکھا کہ لوگ انہیں رشوت دے کر اپنا نام لکھا رہے تھے حج بیت اللہ کے سفر میں رشوت کا لینا رشوت کا دینا حریف کہتی ہے اب راشی بلپور گلا ہوا کتنا رشوت کا لینے والا رشوت کا لینے والا دونوں جہاں ہوتے اور بیت اللہ کے لیے اس فری ٹکٹ کو پانے کے لیے رشوت دی جا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے حج کمیٹی کی طرف سے معلم الحجاج ایک پوسٹ ہوتا ہے وہ حکومت اپنے خرچے سے ڈاکٹر کو معلم الحجاج کو سوشل ورکر کو یہ تین افراد کو ایک کوٹا ہوتا ہے معلوم الحجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کے ارکان لوگوں کو بتائے کہ آپ کو طواف کہاں شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے حضرت کا اختلاف کیسے کرنا ہے صفا کی دوائیاں کیا ہیں مروا یہ کی بات عالم اگر سکتا ہو تو حج نہیں کر سکتا حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علماء اماموں کی مثال کیا ہے بخاری شریف کا کی شرح لکھنے والے علامہ حافظ ابن حضر رحمت اللہ کلامی بڑے مشہور عالم ہیں اور ان کی کتابوں کو مدینہ یونیورسٹی میں المکرمہ ام القرا کے اندر عزت کی نگاہ سے کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہندوستان کے اندر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مولانا مولانا ابوالا مودودی مولانا سفی اللہ مبارک پوری یہ دو تین ہی علماء ہیں ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور مولانا سفی اللہ مبارک پوری اور ابولا مودودی کی سات کتابوں پر شاپ اوارڈ تو دے دیا گیا ہے عزت کی نگاہ بہت دوسروں ہی نہیں حافظ ابن حافظرحمۃ اللہ علیہ السلامی اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے محقق اور مدقق حدیث کی گہرائی میں ہوتا لگانے والے مکے مدینے کے اندر اہل عرب کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سجے بیت اللہ خوب گئے تو الٹا طواف انہوں نے شروع کیا ایسے طواف کرنا تھا سامنے سے جانا تھا یہ پیٹ پیچھے سے طواف کرنے لگے اجتماع کم تھا کچھ لوگ آ رہے تھے کچھ لوگ جا رہے تھے ورنہ آدمی بھیڑ کو دیکھ کر وہ رکو کر رہا ہے یہ بھی رکو کر لیا وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ بھی ہاتھ اٹھا لیا ایسا کر مجمع کم تھا وہ زمانے میں ڈیڑھ سو پچہتر لوگ تھے کچھ آ رہے تھے کچھ جا رہے تھے کچھ الٹا جا رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ تمام ایسے کرنا ہے تو ایک بدوی گاؤں والا دیہاتی حافظ حجر رحمت اللہ کے بوڑھے پر مارا کہا کہ تمہیں برابر دیکھ رہا میں تو یہ سمجھا کہ جب تم گئے تو سے نکل کر اپنی منزل کی طرف جا رہے ہو کیا کر رہے ہو ملا جی والے کیا کر رہے ہو آپ ہوحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں سباب کر رہا ہوں الحمدللہ دو تین چکر پورے ہو گئے تو اس نے کہا کہ ارے بے وقوف ابن حضرت کی کتاب تو پڑھ لیا ہوتا خود اتنے حضرت رحمت اللہ علیہ ابن حضرت کی کتاب پڑھ لیا ہوتا یہ کام نہ کرتا کچھ عالم کی بھی بات نہیں لیکن یہ منصروں کا جوتا سیدھا کر کر ان کا پیشاب پی کر جوتیاں ٹرکا کر چاپلوسی کر کر معلم مل چار تو کی تربیت کا کام سوکھ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والا رشوت کھا کر اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر جنم جنگارے ڈالنے والا نبی کے چہرے کو اپنے چہرے سے نکال کر نبی کی گاڑی کو نکال کر وقت کا ابن ابھی موج جو نبی کے چہرے پر ٹوٹنے والا اخباروں میں تصویر ہوگلی سے سلام والی الحجاج بنگلور سے سلام والی الحجاج دیکھیے آپ کیوں اثر و رسوخ ہے رشوت ہے روپیہ ہے یہ حج بیت اللہ جو اسلام بنیاد اسلام والا حق مذہب اسلام کی پانچ اہم ترین بنیاد اور ان اہم ترین بنیادوں میں یہ وہ بنیاد جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کیا جانے والا مریضہ نماز ریپیٹ ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی آٹھ بجے تو کل بجے آج دوہر تو کل دوہر روزہ گئے رمضان یہ رمضان گئے سال یہ سال سب کا خیرات کل آج ہر عبادت ریپیٹ ہوتی ہے لیکن حج بیت اللہ ایسا فریضہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ ادا کیا جانے والا فریضہ اس فریضے کے تعلق سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا بول کر رشوت لے کر مول ہجاز وہاں پر جاتے ہیں بھائی کیا ہوا بلڈنگ کے لیے خراب ہو گئی پانی نہیں مل رہا ہے ہر سال کی ادائیگی صحیح نہیں کہاں ہے الحجاج وہ جدہ میں سونا خریدنے کے لیے گئے اپنی بیوی کو کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا یہاں اخبار میں جو مرحوم کی تصویر آپ نے دیکھا پھر آ کر انا نیلا پڑھنے کے لیے دوبارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا جاتے وقت شروع کے ساتھ جو تصویر آئی تھی ڈھول مال صاحب الحجاج کے حیثیت سے جا رہے ہیں کسی کا حکم پکڑ کر طواف نہیں کرائیں گے سفا مروا کی صحیح نہیں کر تاہم شاپنگ کرنے لیں گے جب دھوکہ دے کر رشوت دے کر اور منیشروں کا پیشاب پی کر انہوں نے دھوکے سے لیا اور یہ ہے مدرسے کے موسم لاکھوں روپئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں انتقال بھی ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر حج بیت اللہ فرض نہیں ہوا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے زمانے میں بات کیا ان کے زمانے میں دل کمار نہیں تھا کیا ان کے زمانے میں شاہ رخ خان نہیں تھا کہ ایک فون کرتے اور لاکھوں روپیہ بھیج دیتے اور حج بیت اللہ کے لیے چلے جاتے بھیڑ بڑھا رہے ہیں شیطان نے بھی کہا جاؤ کرو جاؤ کرو جب حرام کا پیسہ لے کر جا رہے ہو اور حرام کا احرام پہن کر جا رہے ہو مجھے کس بات کا ڈر ہے تم تو لانت کرتا ہو ٹال کراؤ گے چھتری سے پنٹال کراؤ کر گے چور سے ڈاکو بند کراؤ گے زانی سے تو قسمتوں کے پیڑ بن کراؤ گے تم دل تم جو ہے دل کا دنا کرتے تھے اب آنکھوں کا شرمدہ ہوں گے جانی بن کراؤ گے جاؤ میرے باپ کا کیا جانا نماز کے لیے شیطان روکتا نہیں روکتا نماز کے لیے آپ نکلو سو چیزیں آئیں گی آپ کو اسی وقت بیگم کہے گی علی گھر میں جو ہے پتیویر نہیں ہے پتیلا نہیں ہے مہمان آنے والا ہے دودھ نہیں ہے اسی وقت میری فون آئے گا آج آپ کی کون کسی کی ادائیگی کی آخری تاریخ ہے آپ کے کو سب جنازے اسی وقت حجے بیت اللہ کے لیے نہیں بیت اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں دو لاکھ دے کر جا رہا ہے حاجی چار لاکھ دے کر جا رہا ہے مجھے کھانسی ہے مجھے انہیلر لینا پڑتا ہے مجھے ڈالو اس لیے کہ مرنے کے بعد ہمیں ہی سانپوں کو دیکھنا اور مانگ شیطان اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا اسے کیا ضرورت ہے اس کی ڈیوٹی کو نماز اس سے ایک سدا فتنا علی بخشا بن کر بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے داڑھی اچھی چیز ہے آدمی داڑھی رکھ کر گناہ کرنے سے شرم آتا ہے شری اچھی چیز ہے ان سب چیزوں میں ہندوستان میں ہے بابا تو یہ ہندوؤں کا ملک ہے ان کی مٹھائی لے ان کا پرساد لے بریانی میں ان کو دے اب دیکھو قربانی کے لیے لوگ پوچھیں گے کہ قربانی کا گوشت کتنے کو دے دے سکتے ہیں نہیں وہ دوسری بات ہے یہ ہمدردی کا گوشت عید ملن مسلمان مناتا ہے نہیں مناتا عید ملن کا مطلب جانتے ہیں عید ہونے کے بعد بقرعید کے بعد اور عید الفطر کے بعد ایک جلسہ کرتے ہیں عید ملن کے نام سے قومی اسکیٹی کے نام سے بعض لوگ بعض جگہ پر مشاہدہ کیا جاتا ہے مطلب یہ اس میں ہندوؤں کو شامل کیا جاتا ہے کہ آؤ ہم تم بھائی بھائی ہیں عید کی خوشیوں میں ہم تم برابر برابر ہیں عیدی ان کو دیتے ہیں پھول کی مالا ان کو پہناتے ہیں اور برابر عید ہے ایمان اور اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے عید کے بہانے آپ نے گوشت دیا قربانی کے بہانے آپ نے بکرے کا گوشت پہنچایا حج بیت اللہ کے بہانے زمزم دیا کھجور دیا اور نیت کی ایسا اس کو ہدایت دے تو آپ یہ درد کر سکتے ہیں کرو بھائی ہمارا دکان جنا دیں گے بلاؤ ان کو ہماری بریانی کھلاؤ ہمارے لیے کبھی انہوں نے گنیش کا تہوار کیا تو مولانا صاحب امیر شریعت کو بلایا کسی مفتی کو بلایا مسافہ کہتے ہیں دو ہاتھ کے ملنے کو کہتے ہیں میں یہ ہاتھ سنگل ساری زندگی ہلاتا رہو تو کہیں گے دیوانہ جب رات بنا میں کیا مارتے ہو پتھر اس کو مارو آپ کا بھی ہاتھ بڑھے میرا بھی ہاتھ بڑھے کو کہتے ہیں انو گردن کو کہتے ہیں اور مفہ دو گردنوں کے ملنے کو میں ہی گردن پٹ کھاتا رہو کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے مسافہ دو ہاتھ کے ملنے کو مانفا دو گردنوں کے ملنے کو دوستی دو طرف کے قدم بڑھانے کو یہ تیس سال سے رامائن کے سیرے کے رات مسلمان یہ قدم بڑھا رہا ہے دوستی کا کبھی انہوں نے کسی مفتی کو کسی علامہ کو اور کسی امیر شریعت کو کسی قاضی اسلام کو اور کسی ملا کو بلایا اپنی مجلس میں ہمیں ضرورت ہے بلانے کی کہ کبھی روی شنکر کو بلایا کبھی فلاں کو بلایا امن کا کارما چلایا کیا میرے اللہ کا دین ان حرام سالوں کا محتاج نہیں ہے میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے حقانیت کو ابو جہل سے ثابت نہیں کیا کم کریوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چاند نے کلمہ پڑھا پھٹ کر بتایا میں آقا کے اشارے پر پھٹ سکتا ہوں زمین سے سر اکھڑ کر آیا آقا کے حکم پر آ سکتا ہوں ساری خلقت دین کے تابے ہیں آج اجتماع کیا جاتا ہے ان کو بھی بلا دو ان کو بھی ٹھیک ہے تم بلا رہے ہو کبھی انہوں نے ہمیں بلایا رام مندر کے سلسلے میں بابری مسجد کے سلسلے میں اوبی ایم کے کے سلسلے میں مساوات کے سلسلے میں انسان ہم ہی ہے دنیا میں کیا کر رہے ہو ڈر کر مر کر نہیں بلائیں گے سوا ہمارا کسان سے دادا دیں گے سرکا فساد میں نہیں رہے بلا کر کون سے دکان بچ گئے دوبارہ پور سے کیا ہوا برہان پور کے اندر کیا ہوا ٹاٹا نگر کے اندر کیا کیا ہمارے بریانیوں سے دھوکے میں آ گئے ہو کیا تمہیں دیپاولی کی مٹھائی لے کر تمہیں تم سے مطمئن ہو گئے ہو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين اولیاء من من دون دون المؤمنین المؤمنین وہ دوست نہیں ہو سکتے دوست نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے قرآن نے کہا مر رہے ہیں دوست دین اسلام کی اسلامی تعلیمات کو کون بتائے گا پنڈت بتائے گا وہ پنڈت کون ہوتا ہے ان کے قوم کے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں مولانا محمد علی میری رحمت اللہ علیہ اور گاندھی جی ایک اسٹیج پر تھے سمجھے گاندھی کہنے لگا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے دھرتی پر کس سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے دھوکہ کسے دیتے ہیں لوگ یہ روی شنکر ہو یا ایک فلاں پنڈت ہو اب دیکھو اخبارات کے اندر اشتہارات کے باہر امن کے کاروبار مجھے مذہب قرآن سچی کتاب ہے یہ کتاب کسی اور کتاب کی محتاج نہیں ہے مذہب اسلام سچا دھرم ہے اسے ثابت کرنے کے لیے دیوی دیوتاؤں کی پجاریوں کی ضرورت نہیں تیرا دل کمزور ہوگا تیرے آقا سے رشتہ کمزور ہوگا کبھی میں تو غیروں سے سہارا رہا ہے قیامت کے دل یہ امت اور امتوں کی گواہی دے گی حضرت نو علیہ السلام و سلام کے قوم کہے گی اے اللہ حضرت نو نے ہم تک دین نہیں پہنچایا حضرت نو علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا حضرت علیہ السلام انہوں اللہ کو جانتا ہے میں نے جی کو نہیں نہیں یہ عدالت ہے گواہی کی ضرورت ہے حضرت علیہ السلام دیکھیں گے مشرق سے بغری کے وام میں جلو امت محمد کو بلائیں گے مجھے آپ کو بلائیں گے آقا آپ کے غلاموں کو بلائیں گے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اے محمد یا کیا حضرت نوح نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ جان دیا کہیں گے بالکل سو فیصد انجام جان دیا اور لوگ کہیں گے آبجیکشن داخل کریں گے اللہ اعتراض ہے اس گواہی پر ہمیں آبجیکشن ہے اللہ پوچھیں گے کہے تھے کہیں گے یہ آئے تھے بعد میں حضرت نوح آئے تھے لاکھوں سال پہلے اے اللہ آپ ہی بتائیے جو بعد میں آیا ہو جس نے نوح کے چہرے کو نہ دیکھا ہو جس نے نوح کی قوم کو نہ دیکھا ہو وہ پہلے کی گواہی قیسے دے سکتا ہے اللہ نے کہا کہ اعتراض قبول ہے یہ میشن قبول ہے ایکسپٹ کیا جاتا ہے بتاؤ مد محمدیہ تم آئے سب سے آخر میں لاکھوں سال پہلے پیغمبر آئے تم نے سے گواہی دی مدح محمدیہ اے اللہ ہمارے نبی نے ہم سے جو بات کہی زمانے میں رہنے سے زیادہ ہمارے نبی کی بات پر ہمیں یقین ہے ہمارے نبی نے کہا ہر پیغمبر دعوت و تبدیل سے مریضے کو مکمل انجام دیا تو نبی کی بات کہنا اور ہمارا سننا آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ اللہ یقین ہے یہ ہے ہمارا یقین کسی شنکر کسی پنڈت کسی پادری کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے تمہارا دھرم کمزور ہوگا تمہارا ایمان کمزور ہوگا کہ مذہب اسلام کے امن کے پیغام کے لیے مذہب اسلام مسلمانوں پر لگے دہشت گردی کے الزام کے لیے تم کا سہارا لو اللہ کا قرآن کافی ہے نبی کی سیرت کافی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں دانی کہنے لگا کہ میں نے قرآن کو پڑھا اس دھرتی پر قرآن سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں اور کوئی حکومت قائم ہو سکتی ہے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعید بکر نتیش کے نہج پر حکومت قائم ہوگی تو کامیاب ہوگی اس کے علاوہ کوئی حکومت کا فارمولہ کامیاب نہیں گاندھی کی بات بھی آئی اور چلی گئی اس کے بعد نمبر تھا حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کا مولانا کھڑے ہوئے گاندھی جی جب کوئی ساری اپنے جانور کو پھانس اور کوئی شکاری جال کر پرندے کو پھانستا ہے تو انہیں کی غذاؤں کو دیتا ہے کبوتر کو پھانک رہا ہے تو دانا دے رہا ہے شیر کو پھانس رہا ہے گوشت دے رہا ہے گاندھی جی میرے رب کی فصل کھا کر کہتا ہوں مسلمان قوم کو پھانسنے کے لیے تم قرآن کا چارہ ڈال رہے ہو اگر تم قرآن کو اس سرزمین کے اندر فاروق و صدیق کے محل پر حکومت قائم ہوگی آج اعلان کر دو کہ میں قرآن پر ایمان لے آیا آج کے بعد حکومت فاروق اور صدیق کے تل پر قائم ہوگی نہیں تم مومن نہیں ہو سکتے قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے اور اس طریقے پر حکومت چلانے کا اعلان نہیں کر سکتے تم دھوکہ دے رہے ہو دھوکہ دے رہے ہو مسلمانوں کو الو بنانے کے لیے دادی نے دھوکہ دیا دادی کی اولاد تھی غلامی یہ بھی کہے گی ساتھ اللہ کلیمے تو کہے کہے گا گا کے پتھر لینے کی تجھے تو میرے آقا کے نام کو زمزم و و تقسیم سے دھو کر بھی لینا میں سمجھتا ہوں کہ آقا کے نام کا حق ادا نہیں ہوگا تو کہے گا اسلام کی سچائی کے بارے میں تو کہے گا کلمے کے بارے میں مسلمان بھائی وہ سیڑھی جو بھی بھائی وہ ایمان چلا گیا تمہارا اب قرآن کی بات پر اعتماد نہیں نبی کی بات پر اعتماد نہیں مارے گی مارے گی ایک گندی عورت ایک تعدمی عورت ایک مردوں سے کنارہ کش کر ایک عورت کافی ہو جائے گی یہی حالت رہے گی مسلمانوں کی یہی سوچ یہی سمجھنے کا انداز رہے گا اسلام کی حقانیت کے لیے آج ہمیں غیروں کی تصدیق کی ضرورت ہے آج اپنے وجود اپنے تشخص اور اپنی بقا کے لیے ہمیں غیروں سے عزت اور بھی کی ضرورت کون سی حالت آ رہی ہے کیا ہم مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں ہماری قربانیوں کی نوعیت کیا ہے ہمارے حجب اللہ کی کیفیت اور ادائیگی کیا ہے ہماری مسجدوں کی تعمیر و ترقی ہمارے نوجوان کس طرف مر رہے ہیں مٹ رہے ہیں ہمارے مرد ان کی زندگی کا کعبہ کیا ہے وہ کس کعبے کے طواف کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے عورت کی جتنی پوجا کی جاتی ہے میں لکھ کر دیتا ہوں اس میں پانچ فیصد عبادت اللہ کی کی جائے وقت کا پیڑا نہیں بن جائے گا مر رہے تو حدیث پاک میں آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت تین چیزوں کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی سمجھ نہیں پائے گی سمجھ نہیں پائے گی تاج حج کو نہیں جا رہے ہیں عمرے کو نہیں جا رہے ہیں میری بچی کو چھوڑ کر میں گیا تو میری بچی کو بخار آ جاتی میری بچی گلے میں ہاتھ ڈالنے کو ہے شادی کے بعد پھر کیا تیری بیوی بھی تو اس کے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال رہی ہوگی کبھی نے سمجھتا بھائی میں مرد ہوں میری ماں ہے میرا میرا باپ ہے میں عالم ہوں مجھے معلوم ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے باپ کا مقام کیا ہے اتنا تو وقت کا قطب نہ صحیح ولی نہ صحیح ابدال نہ صحیح چھوٹا ایک دو چار کتابیں پڑھا ہوا میں کیا حق ادا کر رہا ہوں میرے باپ کا مجھے معلوم ہے میں کیا حق ادا کر رہا ہوں میری ماں کی وفات کے بعد کتنی بخشوں کی دعائیں اور کیا کیا کر رہے ہیں کون رو رہا ہے قبرستان میں مر رہا ہے اولاد آقا نے فرمایا کہ تین وجہ سے لوگ تباہ برباد ہو جائے عبادت کا کام کر رہے صاحب ایک دیوالے پر تیس ہزار نے کیا دوسرے دیوالے پر ساٹھ ہزار نے کیا یہ چندا ماما کا ہے یہ کتا ماما کا ہے یہ سور چاچا کا ہے کھنا کھنا کھنا کر حدیث کہتی ہے کہ فرمایا آقا نے ایک آم سے مومن اور انیس آم سے کافر کھاتا ہے یہ تو دو سو نبے آموں سے کھاتا ہے مرغی کی شرمگا اسے پسند ہے ٹانگا پسند ہے اور گنا پسند ہے یہ پسند ہے مر وجوہات سے تباہ ہوں گے برباد ہوں گے ہماری آج جو پیڑھی ہے یہ کل کسی کی بیٹی ہی نہیں تھی آج وہ میری بیوی آپ کی بیوی اس کی اما کو زیادہ مانتی ہے اس کے باپ کو زیادہ مانتی ہے یا شوہر کو زیادہ مانتی ہے اگر وہ شوہر کو زیادہ مان رہی ہے تو تمہاری بیٹی سولہ سال کے بعد جب بیاہ کرو گے شادی کرو گے کیا تمہیں مہنگا نہیں دکھا کیا تمہارے کمر میں ہاتھ ڈال کر بانے ہونے کے بعد ہری خون ساؤن کر ہوئے ارے زمینوں کون سی عورت کے پیچھے لڑکی کے پیچھے بن رہے ہو اور جب تم اپنی بیوی کو کعبہ بنا کر تم طواف کر رہے ہو تمہارا بچہ جب تعلیم ہوگا عشق نہیں کرے گا کسی کو ایس ایم ایس نہیں بھیجے گا ماں باپ پر دباؤ نہیں ڈالے گا کہ فلاں لڑکی سے میں شادی کروں گا یہ جو ہے پریشر نہیں رہا اور جب ہو جائے گا تو ہونے کے بعد تم کتنا اپنے ماں باپ کا خیال کرو گے آنے والا زمانہ اور سر کا زمانہ اور کتنوں کا زمانہ وہ ہمارا کتنا خیال کرے گا جو خیال نہیں کرے گا ہم نہیں خیال کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی آفرت کو کیوں بے وقوف کو تباہ کر رہے ہو کائنات میں تمہارے سے بڑا کوئی جو بیوی کے لیے اولاد کے لیے مر رہا ہے مزے کرو مزے کرو حلال کی زندگی کھاؤ پیو پھرو گھومو ایس کرو جنت بھی پاؤ دنیا کے مزے کرو ہاں آتا جڑوں کے غلام بن کر اولاد کے پٹو بن کر پاخانہ دھو کر دیکھتے نہیں آؤ میں دکھاتا ہوں سکھاتا ہوں میرے ساتھ بیٹھو رکھے میں میرے ساتھ سواری میں بیٹھو کسی شادی محل کے باہر ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں گے کچھ دیر کے لیے گنا ہوگا عورتیں زانیاں رنیاں پردہ آئیں گی جائیں گی ذرا صبر کے دھو پی کر سینے پر کا رکھ کر دو منٹ کے لیے وہ بچے کو بلا لے کر جا کر غبارہ رہا ہے وہ باہانہ دھو رہا ہے وہ اسے نیاتی دے رہا ہے یہ عورتیں اندر جو ہے عیش کر رہی ہیں وہ نوشا کے بھائی سے وہ نوشا کے منہ میں لڈو ڈال رہی ہے وہ چوڑی اٹھا کر دیکھ رہی ہے وہ نوشا اس سے گلے مل رہا ہے یہ اس کے لیے پانیاں صاف کر رہا ہے یہ اس کے لیے گاڑی کا کون سی زندگی بھائی ہے کون آدمی بنو مسلمان بہت آدمی آدمی مرد بانا بنو ارجال دکھا کہتے ہیں کہ مرد کا مقام عورت کے مقام سے اونچا ہے اس کو جل کر بھون کر امریکہ کے کتے بھی تحریکیں چلا رہے ہیں ابھی تین ماہ پہلے پھر دو امام عورتوں کو امریکہ نے کھڑا کیا لکھنؤ کے اندر ایک اور کیا مرضی ٹکا پڑھانا عورت ٹکا نہیں پڑھا نہیں ہوا یہ کون کرا امریکہ یہ سوچ کر کہ مسلمان مرد مرد مانا ہے اسے کیا معلوم اس سے بڑا ہکڑا دنیا میں کوئی اور اس سے بڑا جوروں کا گلاب اس سے بڑا اولاد کا کتا اسے دیکھے بغیر مجھے ہوتا نہیں بیمار ہو گیا ساری رات میں یہ جہاد کو جائے گا جائے گا یہ جہاد کو یہ اللہ کے راستے میں جائے گا یہ صاحب صاف کہہ رہے تھے حج کو کیوں نہیں گیا عمرہ کو کیوں نہیں میری بچی کو چھوڑ کر رہے ہوتا نہیں شادی کے بعد یہ سوئے گا بچی کے بچونے پر اس کا دماغ سوئے گا مجھے بتاؤ اللہ کے بات سب ہو سب تو ہماری بیوی کسی کی بچی تھی نہیں تھی اور ہماری بچی کسی کی بیوی بنے گی نہیں بنے گی ہم کسی کے بچے تھے نہیں تھے ہم کسی بیوی کے غلام بنے نہیں بنے کیا وہ اولاد ہمیں دیکھ کر کہ میں چوروں کا غلام ہوں میرے بچے اس کی چوروں کی غلامی نہیں کریں گے ہم گسا دے کر ماریں گے تو کہیں گے ابا تم تو ہم سے بڑھ کر چوری کی غلامی کرنے والے تھے ہمیں تمہیں دیکھ کر تمہارے رب کے قدم بند کر رہے ہیں اتنا وجہ تذابی کا یہ فضول ہم نے ماں باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہم نے باپ کو دیکھا پیر دباتے ہوئے ہم نے ماں کو دیکھا باپ باپ کے رسید کرتے ہیں تو بیٹی مارے گی داماد کو اور پھر گھر آ کر بیٹھے گی اور وہ وہ پیار پیار دیا دیا کہ اب وہاں پر جو ہے تاریخ بننے لگی شوہر وغیرہ اگر کیا کریں کیا ہوا میری بچی ماری تو مار کھاتا نہیں ہو اتوار کو گھمانے نہیں لے جاتا زنا کروانے نہیں لے جاتا سارے شہر کے لوگ کر پانی میں ڈالا پھر دوسرے دن جو ہے کمپنی کو خط لکھا کہ وارنٹی گارنٹی کی بات کریے تو میں خراب ہو گیا کہا کہ تم نے کیا کیا کہا کہ مجھے کی ضرورت تھی میں نالا ہے تو جس چیز کو بنانے والے نے کہا کہ کتنا ہے جس چیز کو بنانے والے نے کہا ہلاکت ہے جس چیز کو بنانے والے نے کہا سواری ہے پیشاب کھول کھول کر پیتے ہو کمینوں اور جب ہم کہتے ہیں ہمارے دشمن ہو جاتے جب مولانا کا آخر میں کا سب کے سب میں تو بارہا کہا ہوں کہ اب جو ہے اسلامی معاشرہ کی تحریر جہاد کا جذبہ یہ سب اللہ کے بندے سے مرد بانا ہے مرد بانا ہے تصویر کا دانا دے کر صبح سے شام تک میں مرد بانا ہوں میں مرد بانا ہوں میں مرد بانا شاید کچھ مردان میں آ جائے شاید کچھ مردان میں آ جائے جتنی پوجا اولاد کی عورت کی ہے بیماری اللہ کی دی ہوئی ہے حضرت اللہ تعالیٰ نے مرد نہیں تھے نہیں تھے مرد شادی ہوئی سہاگ رات نہیں گئی بنائی گئی ہاتھ کی مہندی نہیں نکلی جسم کے ساتھ پرانی کچھ وہ نہیں آپ اعلان ہوا اللہ کے راستے میں نکلو غسل کرنے وقت نہیں ہوا دوسرے دن صحابہ اکرام نے دیکھا مخصوص حصے میں پانی گر رہا ہے اکرام کو تاج ہوا ایسا حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم برسات ہوتی بارش ہوتی سب جگہوں ہو کر ہوتی یہ کیا ہے مخصوص جگہ پر پانی گر رہا ہے آقا نے کروایا درا ملتا ہے کہ شہید ہو گیا جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس نے جنابت واجب تھا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اس غسل کو فرشتے دے رہے ہیں ذرا مرد پانے نہیں تھے جورو کی محبت نہیں اللہ کے راستے کیا کرو تاپ کی ہاتھ دور کی بات اذان ہو کر ذرا اللہ کے گھر میں آ جاؤ بندو قرآن پڑھتے بیٹھو ذکر کرتے بیٹھو ضرور پڑھتے بیٹھو قضاء عمری کرتے بیٹھو کام سے چڑھتے بیٹھو کیوں بیوی کی فرمائشات کو پورا کرنا ہے ہم جس عنوان کو لیے بیٹھے عنوان اگر سے کیا آج نہیں آ سکا زندگی کا اہم ترین عنوان ہے شادی کی بہتری ہے دیکھو میں اس پر بحث کرنے والا نہیں ہوں کہ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے ولیمہ مصنون اس پر نہیں آج میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ شادی کی محفل ہے ہمارے عورتوں کی تباہی اور بربادی کا کارخانہ ہے عورت وہاں فیشن سیکھتی ہے عورت حسد کرتی ہے عورت غیبت کرتی ہے عورت جلتی ہے عورت غیروں کے سامنے بنتی ہے سمجھتی ہے عورت لانت کا تو اس محفلوں کے اندر ڈالتی ہے میں نے کہا میں نے کہا نا آپ کو کہ میں خود غلط فیصلے میں تھا کہ میں ہمارے گھر کا ایک دستور بنایا تھا کہ نکاح کی محفل کو نہ جاؤ لڑکی کا کھانا نہ کھاؤ رشتے داری کا حق ادا کرنے کے لیے جہاں ولیمہ ہوتا تھا اس ولیمے کی دعوت میں اپنے گھر والوں کو بھیج کر دوستی اور رشتے داری کا حق ادا کرنے کے لیے میں حاضری برائے نام کے لیے بھیجتا تھا لیکن میں نے کہا کہ ان آنکھوں سے میں نے ان محفلوں کو دیکھا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پر ایک عورت کسی عورت کو دیکھا سدھر کو جب تک اس کی قیمت نہیں کرے گی اس کا پیٹ نہیں کرے گا ایک دوست کی بیوی آئی دوست کی بیوی کے ساتھ اس کی قیمت نہیں کرے گی اس کا اس کی نام گی اس کا پیٹ ایسا گئے بار کے زیور یہ تھے یہ بار کے زیور یہ ہیں گئے بار کے کپڑے ایسے ہیں سب سنار نہیں پتا لگے گا یہ اب ایک جو ہے قسم کا میٹیریل نکلا ہے وہ سونے کو چہنا دیتا ہے کیا ہے بتا دیں وہ سونے کو شرما دیتا ہے کوٹ ایسے لگیں گے کہ یہ سعودی کا جو ہے گولڈ ہے لیکن کم وقت اتنی پی ڈی کی ہوئی اور سناروں کو پانی پلانے والی اگر چار گوٹ ہو ایک گوٹ ورجنل اور تین اس میں وہ ڈوپلیکیٹ گولڈ کی ہوگی رہیں گی شروع کے دو نقلی آخر کا ایک نقلی بیچ کا ایک نفر کی اور آ کر جب تک یہ پڑوسیوں سے اس کی کس کی حدیث میں کتنی بڑی ہے غیبت جس کو ہیں اس کو کہتے ہیں Gracias. میرا مرد میرا مرد ایک ساتھ پڑا ایک ساتھ جو ہے کام کر رہا ہے ایک مارکیٹ میں رہتا ہے صرف اللہ دیا تو مجھے سب کچھ ہے میرا مرد پیتا رہے گا دوسرے کو رکھا رہے گا اب وہ انجیکشن اس کو دیتی ہے برائیاں پیدا ہوتی ہیں حسد پیدا ہوتا ہے کینا پیدا ہوتا ہے اور میں بتاؤں جس کیفیت کے ساتھ عورت شادی خانے کو ہے یہ کر رکھو شریعت کی بات ہے مذاق میں جس کیفیت کے ساتھ بیس روپے ایک ہاتھ پھول ہو تو کیا وہ چھوڑ دیتے نہیں میرا مرد کی کمائی حلال کی کمائی میں نہیں لیتی تین روپے کا پھول بیس روپے بیس روپے ہو دو سو روپے ہو بیچتی نہیں بیچتی شادی کے لیے اور حدیث میں نہیں آیا کہ جو عورت بند سبر کر باہر نکلے کیسا ہے لفظ آقا نے فرمایا پہیا دانیا دانیا مرد کے سامنے رہنا چاہیے تھا جس سے وہ شادی خانے میں جاتی ہے اس کیفیت کے ساتھ اسے اپنے مزاقی خدا مرد کے سامنے رہنا چاہیے تھا اب جس کیفیت کے ساتھ یہ گھر میں رہتی ہے اس کیفیت کے ساتھ اسے غیروں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا تو اس نے اسے الٹا کر دیا مرد کے سامنے کئی مرتبہ آپ گھر میں جا کر دل بجائیں کنڈی کٹکٹائے ہے گھر سے ایک کٹی مکتی والی بے مندگی چھلیاں بال بکھرے ہوئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جن ابھی بارش ہو کر گیا ہے اور کام والی برتن دھونے والی اس کو آسا گڑی کے کسی پلیٹ فارم سے لایا گیا ہے تو کہے کہ تمہارا ایمان ہے کیا تمہارے گھر کا مالک ہے کیا انہوں کیا سب سمجھ میں آتا ان کی یہ بیوی ہے اس کی یہ حیثیت گھر میں اس حیثیت کے ساتھ اسے غیروں کے سامنے رہنا چاہیے تھا اور جس کے ساتھ یہ بند کر شادی محملوں میں جاتی ہے اس کیفیت کے ساتھ اسے مردوں کے سامنے حدیث کہتی ہے آسانی پر فرمایا کہ سرد سکہارا جب اپنے گھر کو جاتا ہے اس کا جب اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور یہ خوش کرنے کی کیفیت پورے گلی کے کتوں کو زانیوں کو رنگوں کو اور ناراض کرنے کی کیفیت سے بڑے ناپ ہونا اس کے اندر جو ہے شیطان کا باپ آنا اور ہمیشہ کس طرح کے اندر جو ہے ریف کو خارج کرتے ہوئے اور بدبودار ماحول کیے ہوئے کہ آدمی جب جو ہے اس کے بیڈ روم کے اندر جائے تو جیسے آپریشن تھیٹر میں ناک کو کپڑا لگا کر جاتا ہے وہ بیگم کے پاس جا رہا ہے میرے اللہ کی قسم مانو زندگی مزے کی چیز ہے میرے آقا نے فرمایا خوب بھی یا ہے اپنی دنیا ہم سلام مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں ایک نماز اور دوسرا خوشبو اور فرمایا تیسری چیز عورت ہے یہ عورت ایسی گندی رہنے کی ایسی ناپاک پلید رہنے کی ایسی کام والی کی شکل ڈال کر رہنے کی اور ایسے بیماریاں بیان کرنے کی ہر عورت کی ایک اپنی الگ کتاب پہلے زمانے میں مصنفین کتابوں پہ لکھنے والے نے ہدایات کی اس نے چڑی چڑھایا کی اس نے فٹو میری اس نے جنا اب ہر عورت کی ایک کتاب ہے سر کی بیماریاں ایک کتاب ملے گی بالوں کی بیماریاں ایک کتاب ملے گی جلد کی بیماریاں ایک کتاب ملے گی شرمدا کی کھجلی ایک کتاب ملے گی پیش کی بیماری ایک کتاب ملے گی یہ کیا ہے یہ کیا ہے غلامی رہے ہیں آپ آقا نے فرمایا کہ عورت جب نکلتی ہے اللہ اس کے رسول پر لانت برساتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر میں نہ آئے جو عورت اپنے اوپر خدا رسول کی لانت کا شوق ڈالے وہ صحت مند رہے گی وہ بیمار رہے گی معاشرے کو تباہ برباد کرنے کا لاش کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے حسد جینا بوجھ حرام خوری اور دوسروں کے تعلق سے جلن اور کبر بڑائی اکڑ کر چلنا ناپ دکھانا جھوٹ بولنا یہ ساری چیزیں اور مردوں کو حرام کمائی کے لیے مجبور کرنا یہ لاج کرنے کا کیا ہے پلیٹ فارم شادی کیا کی انہیں کی میٹنگ ہے آج سے میں بھی ان شاء اللہ ارد خانہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک یہ تیقن نہ ہو کہ ان محفلوں کے اندر جو ہے آئین سنت کے مطابق یہ محفلیں نہیں ہوں گی آپ بھی قسم کھائیں ان سے کیا کیا برائیاں کئی سے برائیاں پیدا ہو کیا کہتی ہے ان کے عذابات کیا ہیں ان محفلوں میں جانے والی عورت کیا کرتی ہے اور عمل کا عذاب کیا ہے بن کر جاتی ہے تو بن کر جانے کا عذاب کیا ہے لالی لگاتی ہے تو لالی لگانے کا عذاب کیا ہے غیبت کرتی ہے تو غیبت کرنے کا عذاب کیا ہے جھوٹ بولتی ہے تو جھوٹ بولنے کا عذاب کیا ہے اور نماز پڑھنے والی عورتیں ان محفلوں میں نماز کو عذاب کر دیتی ہیں تو نماز پڑھنے کا عذاب ہر چیز کا حدیث میں بیان پکڑایا تھا واقعہ جو ہی رہ گیا اس واقعے کے ساتھ اور یہ اہم کے ساتھ آپ اپنے دوست اور باپ کو بھی بلا کر لائے کہ شادی بیاہ کی محفلیں معاشرے لیے سماج کے لیے کتنا زہریلا کام کر رہی ہیں قوم و ملت کو کیسے تباہ کر رہی برباد کر رہی ہے اور قوم و کے لوگ کیسا